کریں ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے آدمی کہا آدمی اسکول میں ہو مدرسے مدد ہو بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے اپنا مقصد نہیں ہوتا کسی لالت میں بچے میں بیٹھنے کے لیے وہ بچہ جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو اسی طرح جیسے جیسے بڑا ہوتا اس کو کھانے پینے کی کپڑوں کی جوتوں کی گھمانے کی لالچ دے کر اس کو پڑھاتے رہتے ہیں اور اس کی طبیعت کی چیزیں اس کو دی جاتی اس کی رحبت کی یہاں تک کہ آپ دیکھو کاپی قلم پر بھی ایسی تصویریں بنا دیتے ہیں جس کو جو بچوں کی طبیعت کے ہوتے بچوں کے لیے جو ہوتا وہ اس کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتا ہوا کھیلتا ہوا کہ ابھی وہ سمجھنے کی عمر نہیں اس سکتی آدھی بنتا ہے اس کا پابندی سے جانے کا زبان پڑھنے کا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو ایک دن ضرور آتا ہے تو یہ میں سارا اتنے سال سے پانچ سال سے کیا کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا اس کے سامنے اپنا مقصد آپ لوگ رہے ہیں میں اتنا ساڑھے پانچ پونے چھ فٹ کا اسی کلو کا بیٹھا ہوں میں چھوٹی سی چیز میں لگ ہوں تو مقصد کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے پھر جی جان سے وہ محنت کرتا ہے اب ماں باپ کو اس کو کہنا پڑتا ہے بیٹا رات میں تھوڑا آرام کر لو دن میں تھوڑا سا ایک چکر اچھا بار بازار میں لگا لو دن بھر پڑتے رہتا ہوتا نہیں نا کیا اس کو سمجھ میں آئی ہے بات ایسے ایک مرحلہ ہمارا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ابھی آدمی اچھی طریقے سے سمجھا نہیں ہے مقصد کو کسی کے ساتھ ہو لیا ابھی صاحب گئے تو ہم گئے وہ نہیں گئے تو ہم ضرور گئے ایسا ہوتا ایسا ہوتا نا ڈھائی گھنٹے میں امت صاحب جا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے وہ کبھی نہیں آئے تو ہم بھی گھر چلے گئے کوئی چھوٹا موٹا کام ہو گیا تو آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہی ہے کہ ابھی تک آدمی اپنے مقصد کو سمجھا نہیں جس دن سمجھ جائے گا تو مولانا یا صاحب کو پڑھا پڑا کسی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کام میں وہ لگا ہے جس کو لگی اور لگی اس کو ہے جو اوروں کو لگانے میں لگا کہ ہر وقت آدمی بے ہیں بے قرار ہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کی صحیح سمجھ ادار اور اس کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے جس محنت کی مجاہدے کی مشقت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو یہ دونوں کی جو جماعتوں کا موضوع ہے اس میں وہی ہے کہ مشقت ہے مجاہدہ ہے وہ بالکل بے طلب لوگوں کے پاس جو ابتدائی دور ہے بے طلب بندوں کے پاس بے غرض ہو کر اسی طریقے کا یہ نظام ہے طبیعتیں اس طرف کم چلتی لیکن اللہ کا فضل ہے احسان ہے کہ اس وقت ہم لوگ پورے صوبے کا سفر کرتے آخری تین آگے آگے تین آتی سارا ضلع میں ماشاء اللہ کسی کی ایک گراؤنڈ میں آٹھ سولہ کسی کی دس بیس اور ایسے ایسے علاقوں میں جا کر کام کرے جہاں جماعتیں نہیں پہنچ پاتی اور ایسے حالات میں کہ جہاں کلمے کا مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ ہے جو اساس اور بنیادی چیز ہے اسلام کی ایمان نماز وہ کتنی جگہوں پر مکاتب قائم ہوئے کتنی جگہوں پر عبادت خانے بنے کتنے مسلمانوں وہ تو اس کا اصل انسان تو قیامت میں ملے گا اللہ پاک اپنے کام کرنے والے محنت کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے گا یہاں کون حساب کر سکتا ہے لیکن کام اپنی جگہ صحیح رہے کام کے مقاصد برقرار رہے اور کچھ علاقے کے احوال سامنے آ گئے اس وجہ سے کارگزاری ہوگی تاکہ علاقے کے حالات علاقے کے ذمہ داروں کے سامنے آئیں اور کام صحیح روپ سے ہوں کمی بیشی ہو تو اس کی رہبری ہو اس وجہ سے ہوتی ہے آپ کہیں کتنی جماعتیں چلی زون ایک جماعت ایک جماعت اور زون کتنے ہیں چھ زونیں بارہ چلنی چاہیے ایک چلی آپ لوگ کس طرح تقسیم کرتے ہیں زون کی جماعت بنانے کی کیا شکل دیتے پورا ضلع مل کر بنا کر ہلکوں کی محنت آپ کے چھ ہلکے تو ہیں جی ہاں کیا ہوا دھار ہے ہے مناور کوکسی علی راجپور جھابوا علی جھاگوا جھابوا چھ چھ ہلکے والی جماعت نہیں بناتے اب تو بھائی زون کی جماعتیں بازے ضلعوں میں مسجد والے بناتے کیونکہ جی. جی، آپ کے ضلع میں بھی بہت سی مسجدیں ایسی ہوگی جس مسجد میں پندرہ بیس آدمی چار مہینے والے آپ کی مسجد میں کتنے چار مہینے انتیس ہے آپ کی ایک ہی مسجد ہے دونوں اور بڑی مسجد میں کتنے ہزار بعد میں چار مہینے والے مفتی سلیم صاحب والی جو مسجد ہے نا تینتیس ہے وہاں چار مہینے والے اور آپ کی مسجد میں کتنے چار مہینے گیارہ گیارہ گیارہ آدمی ہے اب زون کی جماعت میں چار آدمی پانچ آدمی چار مہینے والے باقی چھنے والے ہوتے تو مسجدیں بنا سکتے ہیں زون کی جماعت تو مسجد بنا سکتے ہیں کوئی مشکل مسئلہ نہیں بھائی او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی اتنی مشقت پردے کے پیچھے جھانکنا یہاں میں براہ راست بیٹھا ہوں بغیر پردے کے دیکھنا اور پھر کوئی بول بھی رہا ہوں جو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں سننا بھی میں بھائی کیا اس کی کیا شکل ہو کہ یہ پوری جماعتیں بنی اور قابو میں آ گئی اچھا آپ میں سے زون میں کس کا کس کا جو جماعت چل کر آئے وہ ہاتھ اونچا نہ کر ان کے علاوہ گزشتہ سال کے زونوں میں کس کا کس کا اس میں سے وقت لگا زون میں ذرا برابر کر گا گزشتہ سال زون میں گزشتہ سال کے زون میں دو ہزار چوبیس میں اچھا دو ہزار تیئیس میں سر بتاؤ کس کا لگا زون ہوا تیئیس میں بائیس میں دو ہزار بائیس کے زون میں دو ہزار اکیس کے زون میں دو ہزار بیس میں دو ہزار انیس میں جو انیس میں دو اور ایک تیسرا ایک آدمی سیکھے ہیں چوتھا ادھر ہاں بھائی یہ تو یہی کریم ہے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ہر جگہ پر بنیاد بناتا ہے ہر کسی بھی کام جیسے کسی بھی عمارت کے لیے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں کسی بھی عمارت کے لیے انہیں بنیادوں پر عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر وہ بنیادیں نہ ہو تو عمارت نہیں ہو یا وہ بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی وہ بنیادیں ہل گئی تو پھر تعمیر نہیں ہو سکتی اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا یہاں پر آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے حلقوں میں ذمہ دار ہیں تو جتنے بھی تقاضے ہیں چاہے زون کی جماعت ہو چار مہینے کی جماعت ہو مہینے کی تین دن کی جماعت ہو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہو وہ جماعتوں کی بنیادیں آپ حضرات ہیں آپ کی حضرات بھائی کے وہ ہر مہینے تین دن لگا اور <coughs> اچھا اس میں اس سال کا سالانہ چار مہینے یا چلا دو ہزار چوبیس کا یہ تو پچیس شروع ہو گیا کس کا کس کا لگ گیا دو ہزار چوبیس کا وقت اور تیئیس کا تیئیس میں جنہوں نے لگایا چلا چار مہینہ پنڈل کے آواز کم کرتا ہوں اور بائیس میں وہ سخت وہاں پر ہاں ان میں سے جو ہر مہینے پابندی سے تین دن لگا کے وہ ساتھی دراز ہوتا ان کے تین دن ہر مہینے لگ جاتے سال میں دس مرتبہ سال میں دس مرتبہ تین دن لگ جاتے اور ڈھائی گھنٹہ روز لگتا ویسے روز جو ڈھائی گھنٹہ لگا دو اچھا، جماعت ایک کہاں چلیے منال مناور زون آ جاؤ سنانے والے کون سنائیں گے کارگزاری آپ کی جماعت میں کتنے آدمی تھے کون سے زون میں چلے کیا کارگزاری ہے ہماری جماعت میں آٹھ ساتھی تھے اس میں دو کے چار مہینے لگے ہوئے تھے باقی سب چلے والے تھے دو چار مہینے والے باقی سب چلے گئے منال چلنا شروع کیا تھا اور سب سے پہلا قیام آپ نے جو زون تھا اس میں آپ کو کتنے دیہات دیے تھے آپ کو فہرست دی تھی دیہاتوں ہاں سولہ سترہ سترہ دیہات تھے سترہ دیہات اس میں آپ کتنی جگہ گئے سترہ میں سے دو تین دیہات میں دو ایک جگہ نہیں گئے دو جگہ بس سترہ میں سے دو پندرہ جگہ گئے پندرہ گئے اور قیام کہاں کرتے تھے قیام بعض جگہ تو مسجدوں میں ہوا لیکن بعض پہ گھر تو ہوا کسی کے بعض پہ کہیں پہ ٹھہرے آپ لوگ ٹینٹ لے کر گئے نہیں ٹینٹ نہیں تھا ہمارے پاس ٹینٹ نہیں تھا پال وغیرہ تھے پال تھی بچھانے کی بڑی پال تین چار اس کو مانگنے روانگی میں ٹرین کی بات نہیں کی تھی نہیں روانگی مناور سے ہوئی تھی ہاں مناور سے ہوئی روانگی مناور میں ہوئی ہاں۔ روانگی کے موقع پر نہیں ہوئی ٹینٹ اپنا کیا گیا ساتھ میں آپ کے ٹینٹ ہیں ٹینٹ ہے نہیں ہمارے پورے ضلع میں ٹینٹ نہیں ہاں جی۔ ہاں جی۔ اب تو مسجدوں میں ٹینٹ آ گئے ہوئے پہلے زیرو میں تھے پھر ہلکی والوں نے بنایا تو سال بھر چونکہ تین دن میں بھی جانا ہوتا ہے بہت سی مسجد والوں نے بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ کب بناؤ گے ٹائم اگلے تو کب بناؤ گے ٹینٹ دو ہزار دو ہزار کب تک پچیس میں بنائے بہت سے ضلع والوں نے بنائے ہیں الگ الگ وزن کے بہت نے بہت لائٹ وزن کے اچھے مضبوط اس کا وہ ہے دس دس آدمی آرام سے اندر آرام سو سکے نماز پڑھ سکے تعلیم کر سکے ٹینٹ یعنی گھر اور کہیں بھی گاڑ دو وہ گھر میں تو کیا محلے میں کوئی آدمی نہیں تیار ہو رہا ہے اس کے پھر کہیں دور ہیں آبادی یہاں ہے اور وہ وہاں ہے تو وہ محنت نہیں ہو پاتی ایسے اور ٹینٹ ہے بھائی یہ محلہ ہے اور یہ محلہ پورا ہوا تو یہ جگہ خالی ہے دیکھو ہاں؟ یہ گھر ہے ادھر یہ جگہ خالی ہے اپنا ٹینٹ کاٹ دیا دو دن اور ٹینٹ گڑ جانے کے بعد جماعت بھی مطمئن ہو جاتی کوئی جگہ نہیں ہوتی نا تو ادھر ادھر ہوتا ہے ٹینٹ ہو گیا تھا بندہ سامان رکھ دیا کام شروع بلکہ تیسرے دن اکھاڑتے ہوئے ساتھی کہیں گے ہمیں سب ایک دن اور ٹھہرتا ہوں کچھ کام ہو جائے گا یا ٹینٹ بنا ہوا نہیں ہے تو ایک رات شام ہوتے ہوتے ایسا لگے ہوئے کہیں آگے چلے جائے شام تک تو ٹھہر گئے بچھا کے پلاسٹک بچھا دیا کوئی کپڑا وپڑا بچھا کر رہے لیکن شام ہو کے جیسا لگے گا یہاں سے کہیں چلے جاؤ ادھر ادھر کوئی جگہ مل جائے ٹینٹ اپنا ہے گویا کے گھر بن گیا دوسرا ایک نیا ٹینٹ گڑے گا نا وہاں تو لوگ دیکھتے ہیں دور سے کوئی کچھ ہوا ہے یہاں آتے جاتے بھی ٹھہر جاتے کیا ہے کون ہے کہاں سے آئے تو بہت سے مانوس لوگ آتے ہیں وہاں غیر مانوس بھی آتے ہیں ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے بلکہ برادران وطن بھی آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے یہاں ٹھہرے ہو آپ یہاں کیوں ٹھہرے پھر ان سے بتاتے ہیں بھائی اس طرح ہماری جماعت ہے پیدل جماعت ہے پد یاترا کہتے ہیں پد یاترا ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں اچھے لوگ ہیں تو ٹینٹ کون بنائے گا ہر ہفتے والے بناؤ بھائی تو ہر سال جمع تو پیج نہیں ہے بھائی جہاں میں تو یہ فکر کر لیں گے اور مناور میں کون فکر کر گے اور ادھر دھار میں ٹھیک ہے بھائی اور علی راج پور ہلکے میں کون فکر کرے لیکن وہ کسی مشورہ کر لینا جن لوگوں نے بنائی پہلے <coughs> والوں نے بنائے آنند والوں نے بنائی گرو جی کا ساتھ تاکہ وہ ان سے رائے مل جائے گی تو آسان ہو جائے گا اور کون سا ہلکا رہا میں کون بنائے گا آپ خود ہی بنا لو ہاں؟ اور ایک اور ہلکا رہا امجیرا میں اور فوراً بنا آئندہ زون کا انتظار نہ کر کیونکہ ہمیں تو سال بھر بھی تین دن کی جماعتیں لے کر ایسی جگہوں پر جانا ہے کہ جہاں مسجد عبادت خانہ نہیں ہے اور مسلمانوں کے دس پندرہ پانچ مکان ہے وہاں تو چاہے تین دن کی جماعت دو دن وہاں ٹھہر جائے ایسی جگہوں پر اور وہی سب سے زیادہ قابل رحم لوگ ہوتے کہ جہاں عبادت خانہ نہیں مسجد نہیں اذان نہیں ہو رہی ہے یا مسجد ہیں لیکن وہاں قیام نہیں ہے تو وہاں عموماً یہ جیسا کل کارگزاری میں بھی آپ نے سنا نہیں نمازیوں کی تعداد جو بتائی ایک ضلع میں مجھے لگتا تھا کہ یہاں کم ہے لیکن وہاں سے پھر یہاں آئے تو یہ لگا کہ یہاں سب سے کم ہے نمازیوں کی اوسط تعداد آپ نے کتنی بتائی پر دس فیصد اب جہاں مسجدیں ہیں اذان ہو رہی ہے اور پچاس سال ہو گئے جابوا میں کام ہو گئے پچاس سال اس سے زیادہ ہو گئے اور ابھی یہ حال ہے نمازیوں کا اور یہ تو وہ جگہ کی نمازی ہیں جہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے باقی جن محلوں میں تبلیغ کا کام ہوا تو دس فیصد بھی نہیں ہوگا یہ تو بنیادی ہماری پہلی محنت ہے کلمہ نماز کلمہ نماز وہ کہتے ہیں کوئی تبلیغ والے کلمہ نماز اس بار دوسرا کچھ ہے ہی نہیں کلمہ نماز ہی نہیں ہے بنیاد جب وہی نہیں ہے دیکھو نا دس فیصد ہے کہیں بارہ فیصد ہے تو مجھے ایک ضلع میں جو پچیس فیصد تو مجھے لگا یہ کم ہے اور اضلاع میں تو اسی فیصد پینسٹھ فیصد ستر فیصد پالنپور کے کچھ علاقے کے کارگزاری وہاں ہوئی کالیڑا اور اس کے اطراف کا پورا ایک حلقہ ہے دیہات انہوں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں سو فیصد نماز پھر واکانیر میں بہت بہت سے لوگ گئے ہوں گے واکانیر وہ دیہات ہے نا تیرہ دیہات ہے ان کے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سو فیصد نماز مرد بھی عورتیں بھی کوئی بھی نمازی نہیں اور ڈھائی سو نہیں تین سو سوا تین سو گھر ہیں اس میں ایک سو نبے علما کتنے ایک سو نبے علما وہ بہت سخت علاقہ تھا وہاں جب ابتدا میں جو لوگ تبلیغ میں لگے ان کا بائی ہوا سوشل بائی ہوا گاؤں میں کیونکہ بازوں کا تو ایسا بائیکاٹ ہوا کہ بیوی نے بھی بائی کاٹ کیا ان کھانا نہیں بنا تھی کپڑے نہیں دھوتی تھی یہ وہاں بھی ہو گیا کہ وہ جمے رہے تو آج وہاں ان کے علاقے میں ایک سو نبے علما تیار ہو گئے اور حافظ تو کہہ رہا ہے سر گھر میں حافظ اور نماز سو فیصد یہ طاقت ہے دعوت لیکن یہ کہ وہ چلے دعوت ہوگی تو پانی میں طاقت ہے اگانے کی لیکن پانی گرے تب زمین پر پانی میں طاقت ہے کہ ہوگا ہی کیوں لیکن پانی اگر اوپر سے نہیں آ رہا ہے بھائی تو آپ کو سبھی بناؤ نہر بناؤ تو کسی کی جو زمین تک پانی کا پائپ لگاؤ تو وہ زمین تک پانی پہنچے یہ جو تدبیریں ہماری ہے نا زونوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں گشتوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں وہ تدبیر ہے وہاں دعوت کا پانی پہنچانے یہ تدبیر ہے کہ ایک ایک گھر تک پہنچے تو پھر دعوت کا جب پانی پہنچے گا تو پھر وہاں سے اگے گا نماز زندہ ہوگی قرآن کی تلاوت شروع ہوگی بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہوگا لوگوں میں اسلام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی جیسے زمین میں استعداد اگانے کے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے اندر موجود ہے لیکن پانی تو گھاس بھی نہیں ہوگی اگتی ہے اگتی ہے اگے گی پانی نہیں ملے گا اور پانی مل دو اور ترتیب کے ساتھ کھیتی کرو تو گیہوں اگے گا اس میں استعداد ہے آم کے آپ پیڑ لگاؤ تو اس پر آم اگیں گے سویابین اگاؤ تو سویابین اگے گا لیکن پانی نہیں مل رہا تو گھاس بھی نہیں ہوگی یہ زونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے پانی دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو ان کی بستیوں کہ وہ ایمان اندر ہیں استعداد اندر ہیں عمل کی قوت ہے لیکن اس کو پانی دے کر استعداد کو اجاگر کیا تو آپ لوگ کیا کرو انشاءاللہ اب ان تقاضوں کو پورا کریں گے کرو گے انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے کب کریں گے کب کریں گے بھائی کب کریں گے اسی سال کریں گے اب تو کیا موقع ہے کیسے کرو گے اچھا بھائی آپ کو کارگزاری پوری کر دو پہلے پندرہ جگہ گئے کوئی نئی جگہ قیام ہوا آپ کا ہاں ہوا قیام ہے <clears throat> دو جگہ پر ہوا نیا نیا کون سا گاؤں بارہ ہے اچھا کتنے گھر ہے وہاں وہاں پر گھر سات آٹھ گھر ہیں لیکن وہ تھوڑے دور دور پر ہے دو ایک کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر سے پھیلے ہوئے گھر وہاں کہاں ٹھہرے تھے وہاں کسی ایک مکان تھا اس میں ٹھہرے تھے مکان میں اچھا۔ دو دن رہے وہاں وہاں ایک ہی دن رہے ایک دن میں ملاقات ہو گئی گھر چھوٹا تھا ان کا ہاں۔ اور اسی گھر میں وہ رہتے بھی تھے اچھا اچھا ایک دن ٹھہرے ملاقاتیں کی ہاں۔ بستی والے خوش ہوئے ناراض ہوئے آپ خوش رہے وہ دوسرے دن بھی بول رہے تھے لیکن وہ گھر تھوڑا چھوٹا تھا ان کا ہاں۔ دوسرے دن مناسب نہیں سمجھا قیام کرنا اچھا، وہ بول رہے تھے ٹھہرنے لیکن ملاقات پوری ہو گئی مکمل لیکن وہ بول رہے تھے اور ایک دن ٹھہر تھے وہ بول بھی رہے تھے وہ پانچ نمازیں آپ پڑھتے وہاں پانچ ہزار نماز قائم کری وہاں پر شروع ہاں ابھی چل رہی ابھی تو ہمیں جہاں ہوں نہیں وہ پیچھے سے رابطہ تو کیا ہوگا کہ وہاں نماز جو آپ نے شروع کروائی ہے وہ چل رہی ہے نہیں چل رہی رابطہ نہیں کیا رابطہ نہیں کیا نہیں اس کے بعد چار مہینے میں ہو گئے نا میں تو چار مہینے میں آ گیا اسی چلے میں سے چار مہینے کر لیا میں نے اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا نہیں تو کب چل گئی چلا کب لگا ابھی پندرہ دن پہلے ختم ہوا ہاں، آپ نے چار مہینے کر لیا لیکن آپ اسی دنیا میں ہو نا <laughs> آپ زون کی جماعت میں تو ہم جو کام کر کے آئے پیچھے تو وہ کام آگے بڑھے یعنی نماز شروع کروائی ہے تو نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو جماعتیں تو کیا کرتی ہیں کہ مثلا دو دن یہاں علی راج پور ٹھہر کر گئے آگے بڑھے اور یہاں نماز شروع کروا تو آگے کے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں سے دو ساتھی یہاں بیچتے ہو شام کو مثلا کہ بھائی جاؤ آپ لوگوں نے نماز شروع کروائی نا فلاح فلاح جگہ تو وہاں آپ اثر مغرب جو نمازیں پڑھو اثر پڑھو اثر بعد اور ملاقاتیں کرو مغربی پانی پھر آگے بڑھے تھوڑے پھر وہاں سے دو ساتھی بھیجے یہ اس کو پانی ملے ایک جگہ ہم نے آباد کی ہے تو اس کو پانی دینا ہے وہاں کا کام کرتے ہوئے پیچھے کا کام دیکھنا ہے پھر بہت زیادہ آگے نکل جاتے تو رابطہ کرتے یا یہاں کے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ ہم آگے ہیں آپ آؤ ہماری رشوت میں آؤ ہمارے ساتھ رہو کچھ اور آپ محنت کرواؤ آپ کا علاقہ تو ایک کنیکشن جڑتا ہے ایسے تو ایسا کرنا چاہیے ہاں؟ اچھا تو ایک وہاں آپ جب رہے اس وقت نماز شروع ہوئی وہاں ملاقات ہاں۔ سب کی کر لی تھی ہاں، سب کی ہوئی چھوٹے بچے بھی تھے گاؤں میں بچے تھے ہاں بچے تھے ان کو ان کو بھی کچھ لے کر بیٹھے تھے بچوں میں وہاں کام کیا ایک حافظ صاحب سنگانا کے آتے ہیں وہاں پر پہلے سے آ رہے تھے آپ نے شروع کروایا نہیں پہلے وہ وہاں جاتے تھے اپنے پیڑ پھیڑ ہاں۔ لیکن وہاں پر ان کو وہ بتایا تو وہاں پہ چالو کرا انہوں نے انہوں نے وہاں شروع کیا ماشاء اللہ بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا حساب سے ہاں۔ اور مستورات میں بھی کچھ پروگرام کیا مستورات میں نہیں کیا آپ کی جماعت میں کوئی ساتھی نہیں تھا ایسا تو مستورات میں تھوڑی بات کر لیتے اس پروگرام میں سب تھا ایسا ہاں۔ لیکن ان کو ہم نے بات رکھی تھی ان کے سامنے سے ہاں۔ انہوں نے پورا منع کر دیا تھا ابھی وہ تیار نہیں ہوئے ہاں، اصل میں آپ کا قیام ایک دن ہو نا دوسرے دن ٹھہر جاتے پھر بھی کام ہو جاتا پورا یہ کام ہوتا ہے سو فیصد لوگوں سے ملاقات اب اس میں کیا کہ پہلے دن ایک سرسری ملاقات ہوئی تھوڑا بہت تعارف ہوا کہ ہمارے گھر وہاں ٹھہری ہوئی تو ان کے بچے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض بڑے بچے ہوتے ہیں بعض جوان ہوتے ہیں کام پر جاتے ہیں رات میں دیر سے آتے ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اسی طرح مصرورات میں اگر جماعت میں ایسے مناسب ساتھی ہیں جو ان کی بات کر لے تھوڑی دیر تو مقامی لوگوں کو تیار کر کے مستورات کو کسی گھر میں جوڑ کر تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں ایمان کی نماز کی گھر میں اعمال کرنے کی بچوں کی تربیت کی آخرت کی ایسی باتیں ہوئی یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں جمع اور صرف زون کی جماعت میں نہیں جب بھی جماعت میں جاؤ تین دن جا رہے ہیں ہم بستیوں میں جماعتیں جاتے ہیں تین تین دن تو بعض جگہ تو مستقل نظام ہوتا ہے پھر ہفتہ واری تعلیم ان کی اور ٹھیک ہے یہ نظام بنا ہوا لیکن بعض چھوٹے دیہاتوں میں ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ نہیں ہے مہینوں ہو گئے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی تو وہاں اگر جماعت میں ایسے مناسب ساتھی ہیں جو مستورات میں بات کرتے ہیں شادی شدہ ہیں معمر ہیں مناسب ٹنگ کی بات کرتے ہیں سوج بوجھ ان کے اندر تو ان کے ذریعے سے تھوڑا سا مقامی لوگوں کے مشورے سے تاکہ عورتوں تک بھی دین کی بات پہنچا چھوٹے بچے ہوتے ہیں گاؤں میں پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال بارہ سال کے چودہ سال کئی بچے ہوتے ہیں تو اگر ان سے تھوڑی دعا سلام ساتھیوں نے کی ان کو تھوڑا لے کر بیٹھ گئے کلمہ پڑھایا ان کو کلمہ سکھایا تو بعض بچے بہت قابل رحم ہوتے مکتب جاتے نہیں کلمہ تک نہیں آتا ہوں ان کو کلمہ تک یاد ہوتا ان کو کلمہ سے کر اور باقی بالغ مردوں سے سب سے ملاقات صرف کر لینا نہیں ہے مل لیے ان کو ہماری جو ملاقات ہے اس ملاقات کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہم ان سے دین کی پوری بات کر کے دین پر چلنے کے ان کو فائدے بتا کر دین پر چلنے کے لیے تیار کروں اور دین کی محنت کے لیے تیار تو اس کا کم از کم درجہ کیا بھائی دین پر چلنے کے ہم ان کو نماز پر آمادہ کر لیا اور ہمارے رہتے ہوئے دو نمازیں تین نمازیں چار نمازیں انہوں نے پڑھی اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنے میں ہم نے ان کو آمادہ کیا چار مہینے سے چلا تین دن کم از کم ہم نے ان کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر شریک کر لیا نقد تھوڑے سے قدم ان کے چلا لو یہ آخری درجہ ہے کم از کم اتنا کر لیں تو کریں گے انشاءاللہ اور اور نیا قیام کا ہوا دوسرا گاؤں دوسرا گھر قیام کالی باوڑی میں ہوا تھا ہاں، وہاں کتنے گھر ہیں وہاں دس گیارہ گھر ہیں اللہ وہاں کتنے دن وہاں تو مغرب تک ہی ٹھہرے تھے جو اثر مغرب پڑی ہاں۔ مغرب سے بھی اچھا، اچھا۔ انہوں نے ٹھہرنے نہیں دیا اچھا کیا مخالفت کری انہوں نے مخالفت کری مخالفت تو دو طرف سے ہوتی آپ نے بھی ان کی مخالفت کی ہو انہوں نے بھی آپ کی جو مخالفت ہوتی مخالفت کہتے ہیں جب دو طرف سے ہو نا تو وہ مخالفت ہوتی ایک ہی طرف سے ہوا ہے تو مخالفت تو نہیں ہوئی کیا کہا انہوں نے وہ گئر ہو گئے اس میں سے گیر یہاں پر ہم کو نقصان پہنچائیں گے یہ کریں ہاں۔ گے آپ نے ان کو سمجھا نہیں بات کری ان سے ہاں۔ وہاں سے ہم مسجد پہلے تو مسجد میں قیام کرا ہم نے اثر تک اثر بعد انہوں نے مسجد سے نکال دیا پھر مغرب میں ایک گھر پر ہم گئے وہاں گئے وہاں قیام کرا مغرب تک ہاں۔ مغرب پڑی بات پھر گھر کس کا تھا مسلمان تھاہرایا انہوں نے آپ کو انہوں نے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا کہ مسجد سے نکال دیا ہے ہاں۔ ابھی تو مغرب یہاں پڑھ لو اچھا۔ آپ نے ان کو ریکویسٹ نہیں کی مسجد میں ہاں بات کی ان سے ذمہ دار سے بات کی صدر مسجد کا ہاں۔ ان سے ہی بات کی ہاں۔ لیکن وہ بولے کہ وہاں پر گیئر لوگ زیادہ ہیں وہاں پر ہاں۔ نقصان پہنچائیں گے ہم کو تم چلے جاؤ گے یہ کرو گے ہم تو مسجد میں رہیں گے صرف مسلمانوں کو ملیں گے بات کری ان سے ہم نے لیکن وہ کہاں سے قریب پڑتا ہے عمر بن ہے منا سے تیس کلو اور پچیس کلو باقاعدہ سے پچیس تو یہ آنا جانا ہے ہمارے ساتھیوں کا کی جماعت جاتی ہے پاس کے دیہات کو پاس کا دیہات کون سا ہے لولہرا وہاں جاتی ہے جمع کی وہاں امام صاحب تھے اس گاؤں میں امام صاحب نہیں تھے امام نہیں تھے مسجد تھی پرانی بنی ہوئی ہاں۔ لیکن کوئی نماز ہی نہیں آتی وہاں پہ کوئی نہیں آتا مسجد غیر آباد ہے تو وہاں غیر مسلموں کا کیسے مکان غیر مسلموں سے پوری بستی غیر مسلموں کی وہاں پہ اچھا یہ صرف دس بارہ مکان ہے اس میں ایک مسجد ہے ہاں، ایک مسجد وہ بہت پرانی بنی ہوئی ہے اچھا کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی وہاں ہاں وہی جس کا مکان تھا اس سے ملاقات ہوئی اور صدر صاحب سے ہوئی اور دو تین دکانیں تھیں وہاں پر باہر ہاں۔ ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی وہ لوگ کیا کہہ رہے وہ تو باہر گیا دھرم پوری کہتے وہ نہیں کرنا کرتے وہی کا کام اچھا مسلمان تھے نہیں اس کو آپ لوگ فکر میں لیں گے کو مسجد ہے مسجد آباد ہے کوئی مام نہیں ہے وہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے اور تین دن کی جماعت تو ایسی جگہوں پر بھیجنی چاہیے اور وہ جگہ بنانے کی کوشش تو ابھی کیا ہے کہ ان کو خود کو رغبت نہیں ہے دین میں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو پریشان جب ان کو دین میں رغبت پیدا ہو جائے گی تو سامنے سے بلائیں گے پاؤ دین کا شوق نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے آبادگی نہیں ہے طبیعت تو یہ دو نئی جگہ تھی اور باقی جو آپ نے قیام کیا مسجد والے کا وہ کون سے کون ہاں۔ اور ہنمتیا امربند میں تو جماعتیں جاتی رہتی ہیں ہاں۔ اور ہنمتیا اور اور سندریل گئے تھے نئی بستی میں جہاں جماعت میں جاتی ہے اور مسجد کتنے گھر ہے وہاں وہاں بیس سے زیادہ گھر اچھا۔ وہاں ٹھہرے تھے مسجد میں وہاں ٹھہرے تھے صبح صبح دس بجے پہنچ گئے تھے ہم ہاں۔ تو پہلے تو گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تھے بولے کہ نہیں یہاں پہ جماعت کا کام نہیں ہوتا ہے سب بریلی والے سب بتا رہے تھے وہ امام صاحب بھی تھے وہاں پہ امام صاحب بھی آ گئے تھے پھر انہوں نے ہم نے ان کو بولا کہ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے یہاں سے پھر ہم نماز تک اٹھے جوہر تھا انہوں نے پھر فنڈا کرنا چالو کر دیا پھر جوہر جوہر میں پھر انہوں نے واپس ہم سے بولا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اس کے بعد ہم زور پڑ کے ملاقات کری ایک مکان سے گئے وہاں پر پھر وہاں جمع کیے رہے ہم نے زور بات مکان میں ہاں, ہاں۔ وہاں اثر تک رکے اور پھر وہاں نکل گئے مکان میں ٹھنڈ نہیں دیا مکان میں تو انہوں نے بس وہ جماعت نکل کے اس کے روپ میں دیا بس نہیں مکان میں جو آپ لوگ تھے اثر تک ہاں۔ تو مکان میں سے بھی نکالا انہوں نے آپ لوگ نکل گئے اچھا، مکان میں انہوں نے اس لیے کرا ہے کہ اپنا تو آپ ان کو درخواست کر لیں بھائی ایک رات ٹھہر جا رہے ہیں کل صبح چلے جائیں گے جگہ نہیں نے وہ ایک کمرہ کا سامنے حال ہے رہنے کا کرتا ہوں ہاں ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک یعنی لوگوں میں نرمی تو ہے کہ جماعت والے بےچارے آئے ہیں کہاں جائیں گے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ چاہے وائے پی لو ایسا ہاں، یعنی لوگوں میں نرمی ہے اگر تھوڑا سا اگر ہمارا ٹینٹ ہو نا خود کا تو پھر یہ مسئلہ نہ رہے جب اگر ٹین پے کر ہیں تو پھر اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے جو آدمی مکان بھی دیتا ہے نا تو وہ بھی کیونکہ اس کو پیچھے سے پھر وہ کرتا ہے کہ تم نے کیوں ٹھہرایا ہے تو اس طرح وہ اندر اس کے اندر محبت ہے لیکن وہ ڈرتا ہے اس سے پھر بعد میں مجھے پریشان کریں گے اگر ہمارا خود کا ٹینٹ ہے تو ہم نے ٹینٹ کاٹ دیا اب اس میں زیادہ وہ مسجد ہے تو وہاں سے وہ نکال رہے ہیں کسی کا گھر ہے اس پر پریشر لائیں گے لیکن ٹینٹ ہے تو ٹینٹ پر کس کا پریشر آئے گا تو پھر قیام آسان ہو جاتا ہے تو نیت کیا ہوئے ٹینٹ بنانے کی دو ہزار کب بنائیں گے بلکہ ابھی اجتماع کے فوراً بعد بنا لیں تاکہ اب سال بھر آپ کی تین دن کی جماعتیں ان جگہوں پر جائے تو نیچر چلی جاتی کی ٹینٹ کاٹ دے وہاں اور اپنا کام شروع کر دیں آپ لوگ کتنا پیدل چلے ایک سو پچانوے ایک سو پنچانوے ماشاء اللہ ایک دن میں کتنا چلے ایک دن میں بیس کلو میٹر بھی چلے ہاں۔ اٹھارہ چلے انیس چلے اٹھارہ انیس بیس ایک دن کتنے گھنٹے لگتے تھے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کھولے تھے تو کیسا اچھا لگا ساتھی خوش تھے سب ہاں سب خوش تھے ایسے چل کے بھی خوش تھے ہاں۔ ناراض سر ہو رہے تھے نہیں تھے کوئی ناراض فائدہ کیا ہوا آپ کو آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہوا جماعت نے نیت کرا ان شاء اللہ تین دن جماعت نہیں جانے کے بعد تین دن جماعت نہیں ڈالیں گے واپسی تین ساتھیوں نے چار مہینے کر لیے اسی جماعت میں چلنے کے لیے آئے تھے جن کے چار مہینے لگے ہوئے نہیں تھے ہاں، اس پہ آپ بھی ہیں ہاں، جی۔ تین نے کر لیا تو باقی وہاں بھی کچھ رہ گئے اجتماع میں واپسی ہوئی جماعت کی ہاں، تو نہیں پہلے تھی ہو گیا پہلا زون پہلا راؤنڈ تھا پھر دوسرے راؤنڈ میں جماعت نہیں چلی تو یہ چیلہ کہاں لگا آپ کا یہ اطراف میں لگا یہ دوسرا چلا اطراف میں لگا دوسرا ہلکے پالنپور کی جماعت تھی اب علاقے میں چل رہی اس کے ساتھ پالنپور کی جماعت تھی ہاں۔ وہ جماعت کہاں ہے اور اجتماع میں تو یہاں والی دوسری جماعت ہے ستھپور والی ان کے ساتھ چلا لگا ہاں۔ ماشاء اللہ اور دوسرے اور دو آدمیوں نے چار مہینے کر لیے تو سیکھنا سکھانا بھی ہوا آپس میں آپ کا ہو رہا تھا کھانا ہاں، پکاتے تھے خود ہی پکاتے جی۔ دعوت بھی آتی تھی کہیں سے دعوت تو یہ مسجد میں آتی تھی لیکن جو قیام دوسرے کا کرتے تھے وہاں خود پکاتے ہاں، پکاتے تھے دو تین بستیوں میں گئے تھے لیکن وہاں قیام نہیں ہوا تھا اچھا۔ بڑی بستی ہاں۔ دیا بڑی بڑی بستی تھی اس میں کھیروا تھا اور ایک اکھلدا تھا ہاں۔ کھیروا میں تو ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن تو ہم کو بھگا دیا تھا اچھا۔ نہیں دیا انہوں نے دوسرے دن واپس سے گئے ہم دوسرے دن پہلے دن گئے تھے تو ایک حافظ صاحب تھے وہاں کے مسجد میں بستی گئی ان سے کر کے آئے تھے رابطہ ان کے نمبر وغیرہ بھی لے کے آئے تھے دوسرے دن ڈبل سے گئے تو ہم نکل کے جمع تھا ہمارے وہاں سے پھر ہم نے ان کو ایک بار پھر سے فون لگا لیا تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ کھانا بنا لیتا ہوں میں آپ کے لیے کھانا وانا کھا کے چلے جانا پھر ان کے بستی میں گئے ملاقاتیں ہوئی وہاں پر اور وہاں کھانا وانا کھایا ان کے وہیں پر لیکن وہاں پھر انہوں نے بولا کہ یار وہ ان کو جو ان کے گاؤں والے تھے وہ ان کو پریشر کر رہے تھے کہ تم جماعت مت ٹھہرنے تھے یہاں پر پھر انہوں نے بھی واپس کیا جائے کہ تم چلے جاؤ آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہم کیوں آتے ہیں بات کری تھی ان سے جو گاؤں کے حافظ صاحب تھے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اگلی بار جب آؤ تو میرے کو پہلے بول دینا ہاں۔ لگا کے تو میں انتظام کر لوں گا ٹھہرنے کا اور ایک اکھلتا میں گئے دوسری بستی میں وہاں پہلے تو مسجد میں گئے تھے ہم لیکن مسجد میں جانے نہیں دیا انہوں نے تھے مسجد کے انہوں نے مسجد میں گھسنے نہیں دیا ہم کو تو پورا پورا گاؤں نے ہم کو گھیر لیا پہلے باہر اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا مسجد کے سامنے سے تو پھر ہم نے باہر آ کے قیام کرا پلی بچھائی ہمارے پاس جو تھی وہ پھر وہاں سے انہوں نے بولا کہ نہیں یہاں پر بھی نہیں ہونا یہاں بھی اچھا، یہ لوگ لوگ اس طرح سے نکل جاؤ آپ کچھ بات کرتے تھے بات کری تھی ہم نے کیا بات کریں سر پوری بات کریں گے ہم سیکھنے آئے ہم آپ ہم کو سکھا دو ہم آپ کو سکھا دیں گے سیکھنا سکھانا اچھا، اچھا، کریں ہاں، گے ہاں. بات کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غیر مسلموں کو جا کر سکھاؤ تم ہاں. یہاں سب ایمان والے کلمے والے ہیں نہیں آپ ہم کو سکھائیے ہم سیکھنے کے لیے ہم نے ان کو بولا کہ آپ ہم کو سکھا دینا ہم سیکھ لیں گے آپ سے ہم نے بولا جھاڑ کے نیچے پلی بچھا لی تھی ہم نے پلی وہاں لیکن انہوں نے ٹھہرنے نہیں دیا پھر ہم کو وہاں پر ایک اس نے مجھے اچھا بڑا اچھا لگا اس کا وہ یہی کہتے تھے سب دیکھو بھائی دیکھو ہم تو ایمان نماز سیکھنے کے لیے آئے آپ ہم لوگوں کو سکھاؤ ہم ہم سے فائدہ اٹھائیں وہ ایک دم وہ لوگ چپ ہو جاتے تھے کام ہو چپ ہے آپ سکھاؤ ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ان سے بات کرتے تو اس طرح سے پہلے تو کیا ہے ان کی بدزنی ہے ذہنی ہے حضور کو نہیں مانتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں غلط فہمی غلط فہمی ہوتی ہے تو آدمی بات ہی نہیں سنتا سکتے یہ بات اس کے پاس کان پر پڑتی ہے صحیح بات تو آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا اور جب اس طرح سے پانچ پچیس آدمی جمع ہو جائیں تو پانچ میں دو چار تو سنیں گے اس کو پھر وہ خود ہی کہیں گے یار یہ تو اپنے جو سیکھنے کے کہہ رہے ہیں تو نہیں چاہ رہے تو کچھ بات ہونی چاہیے ان سے سمجھانا چاہیے کہ ہم لوگ کیوں آتے ہمارا بھی گھر ہے ہمارے پاس گھر میں بستر ہے ہمارا کاروبار ہے ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں لیکن دین کی نسبت اور ہم آئے ہم اللہ کے بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہمارے ذمے ایک ہم دین سیکھیں اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تھوڑی سیرت پر بات کریں آپ کی اتباع میں ہی کامیابی آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں کامیابی ہم آپ کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے آئے آپ ہم کو سکھائیں کہ آپ کی سنتیں کیا ہیں نماز آپ کیسے پڑھتے تھے روزہ کیسے رکھتے تھے کھانا کیسے کھاتے تھے آپ سکھائیے ہم تو پھر وہ اس میں نرمی آ جاتی ہے ٹھنڈک آ جاتی اور پھر جگہ بنتی آ گئی تو اس لیے بات کرنی چاہیے ماشاء اللہ اللہ قبول فرما اس کے بعد ہستی سے باہر نکلنے لگے ہاں۔ تو وہیں کے دو تین ساتھی تھے انہوں نے پھر ہم کو بولا کہ آپ جاؤ مت اب ہمارے گھر چلو پھر ہم ہاں،, ہاں پھر ہم ان کے گھر چلے گئے ہاں۔ پہلے باہر ہم نکل کے دعا کر رہے تھے وہیں پر ہاں۔ تو وہ وہاں کے ایمان صاحب نے دو تین لڑکوں کو پوچھایا کہ ان کو یہاں سے بگا دو باہر دعا مت کرنا تھا یہاں پر پھر ہم نے پھر دعا ان کو بولا دعا کر کے چلے جائیں گے ہم دعا کر کے ہم جانے لگے راستے میں راستے میں ان کا گھر تھا باہر روڈ پر وہاں سے پھر ہم کو واپس لے گئے بستی کے اندر وہ میرے مکان میں چلو وہاں پہ ٹھہرنا آپ نے ان کے مکان پہ گئے ہم نے چائے وائے بنے انہوں نے ہمارے لیے ہاں۔ اور اس کے بعد پھر جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا سب طرف سے ہاں۔ اور ان کو پریشر لگ لگے کہ آپ نے ان کو ٹھہرایا ہے تو پھر انہوں نے بھی ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ یہاں سے آپ یہ پریشان کریں گے وہاں سے گئے واپس ایک جماعت کے علاقے میں تھی اسی طرح ان کو نکال رہے ابھی نماز تو پڑھ لینے دو میں اس پر راجا رہے زور کا وقت ہے زور کی نماز پڑھے بات بات تو نہیں کرنا تھی تعلیم بھی نہیں کرنا تھی زہر کی نماز کے بعد جماعت کے امیر صاحب کھڑے ہوئے مگر بھائی دیکھو سنت پڑھ کے سما مزرا ٹھہر جائے دعا ہوگی کیا ہوگا دعا دعا ہوگی تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ بھائی دعا نہیں ہوگی تو دوسرا کہ کیوں نہیں ہوگی وہ مقامی آدمی ہے وہ دونوں مقامی ہے ایک نے کہا کہ بھائی انہوں نے اعلان کیا کیا کہ بھائی نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائے دعا ہوگی تو وہ دوسرا کیوں اور وہ کہہ رہا نہیں ہوتی وہ کہہ رہے کیوں نہیں ہوتی پھر اخیر میں یہ ہوا نماز پڑھنے کے بعد کہ انہوں نے دعا کرائی انہوں نے کہا بھائی دعا میں کیا ہے دعا تو کر لینا تم کو پھر انہوں نے دعا کی اور دعا میں جتنی بات کہنی تھی ساری انہوں نے بات کہی کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے ہم کو علم سیکھنے کی توفیق دے دے ہم کو ذکر کرنے کی توفیق دے دے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے تیرا کام کرنے کی ہم کو جماعت میں جانے کی راہ خدا میں نکلنے کی توفیق دے دے ساری باتوں نے دعا میں کری سب نے امین کہا تو پھر یہ ہوا کہ اس بستی کے اور لوگوں کو پتا چلا سب کو کہ بھائی ایسا ہو مسجد نہ ہوں وہ دعا کر رہے تھے لوگ ان کو منع کر رہے تھے تو وہ لوگ آ گئے کہ بھائی ایسا کیوں ہے دعا کرتے تو ہم دعا نہیں کرنے دیتے کسی کو وہ کہاں دوسری بات کر دیتے تھے وہ ایسا کرتے ارے بھائی وہ کہاں کچھ کرتے وہ کہاں کچھ کرتے تو پھر وہاں یہ طے ہوا کہ بھائی جمع ٹھہرے کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیں تو جمع تک ہم مسجد میں ہم مسجد کی چھت پر ٹھہر جائیں ہم مسجد میں نہیں ٹھہریں گے تو وہ مسجد کی چھت پہ جا کے ٹھہر گئے تو انہوں نے کہا مسجد میں تو ان کو بیان ہم نہیں کریں گے خالی دعا کریں گے مسجد تعلیم کریں گے تو اس طرح راستہ کھل جاتا کیا ہو جاتا ہے راستہ کھل جاتا ہے اللہ مبارک کرے بھائی قبول فرما سب جوان تھے جماعت ہاں، بزرگ تھے ہاں۔ چل لیتے تھے وہ بھی اٹھارہ کلو میٹر نہیں وہ بائک سے چلتے تھے وہ اچھا بائک پہ بٹھا دیتے تھے اللہ قبول فرما بیٹھ جاؤ بھائی ایک تو آپ لوگوں نے چھ چھ ہلکوں نے کیا ٹینٹ ٹین پڑھائیں گے اور کب پڑھائیں گے یہ اجتماع کے فوراً بعد ایک ہفتے میں بنا لوٹے اینڈ بنا کے رکھو اور چونکہ آئندہ جو ہے آئندہ جو ہے ہمیں ہمارا جو کام ہے اس کام کا ایک حصہ ہے یہ بھی بلکہ زیادہ بھائی او بھائی ابھی نہیں بنانا ٹینٹ جب جانے کے بعد سوچو کیسا بنانا ہے کتنا بنانا ہے ابھی تو جو اگلا کام کرنا ہے وہ سن لو جان سے ہمارے کام کا یہ حصہ ہے بلکہ کام کی ہماری ابتدا یہاں سے ہوتی آپ دیکھو بستیوں میں جو ہماری جماعتیں جا رہی تین دن کی جبا کی جماعت نگر میگ نگر کی جماعت علی راجپور اکشی کی جماعت مناور مناور کی جماعت کہاں جاتی ہے مناور مرزا پور تو آباد مسجدوں میں جاتی تھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن گشت ہو جاتا ہے دو دن جو ہے ٹھنڈک سے گزرتے ہیں آپ کے اس سال میں تین دن کی جو جماعتیں گئی ہیں انہوں نے کتنی جماعتوں نے نقد جماعت بنائی تین دن کی کوئی ہے اس میں جو تین دن میں گئے ہو کسی بستی میں اور وہاں سے نقد جماعت نکالی آپ کی جماعت کہاں سے علی راج پور سے نکلی اور منور کی جماعت نکالی مناور سے سنگانا کی جماعت مناور آئی تھی اور نقد جماعت نکالی یعنی آپ نے طے کیا کہ جماعت بنانی ہے اس نے پوری تشکیلیں کی کہ ان کا طے تھا جمعہ کی جماعت مناور والوں کا طے نہیں تھا آپ حضرات سے میں ماشاء اللہ اور کہاں کی جماعت باغ سے سوان سے نقد تین دن کی جماعت بنائی ماشاء اللہ اور کوئی دار کی جماعت کہاں گئی تھی بگدون وہاں سے تین دن کی جماعت نفرتی نکالی ماشاء اللہ اور اور کوئی جماعت ہے یعنی سال بھر میں چار جماعتیں آ رہی آپ کے مہینے میں کتنی جماعتیں جاتی ہیں تیئیس سے ستائیس تیئیس سے ستائیس جماعتیں جاتی ہیں یعنی گویا کہ تقریباً بارہ مہینے میں کتنی جماعتیں جائیں تین سو پچیس کی اوریج ہو پچیس کی تین سو جماعتیں تقریباً تین سو جماعتیں تین دن کی گئی اور یہ چار پانچ جماعتیں تین دن کی نہ کرنے کی میں اگر یہ تین سو جماعتیں ان بستیوں میں جاتی کہاں پر کیونکہ یہ گاؤں آپ کے ایسے ہیں جہاں مہمان جماعت بھی آتی مناور خوشی باغ جاگوا راجپور دھار باہر سے بھی جو جماعتیں آتی ہیں چاہے کمزور ہو مضبوط ہو اپنی جگہ پر لیکن ان مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں لیکن جن جگہوں پر یہ گئے ابھی اور وہ دیہات ابھی بہت سارے ہیں جہاں یہ تو ایک ہی حلقے کا تھا آپ کے تو چھ حلقے اس کے اطراف میں دیہات ہیں پندرہ گھر ہیں بیس گھر ہیں دس گھر ہیں مسجد ہیں نماز نہیں ہو رہی مسجد ہیں نمازی کم ہیں تو ایسی جگہوں پر ہماری جماعتیں جائے گی تو ایک تو جماعت کا وقت صحیح گزرے گا پہلی بات تو یہ ہوگی بے فکر نہیں رہے گی جماعت اور دوسرا جب جماعت محنت کرے گی ایسی نئی نئی بستیوں میں جہاں نماز نہیں ہے نماز نہیں تو سمجھو کلمہ خطرے میں نماز نہیں ہے نا تو سمجھو کلمہ خطرے میں اور اگر نماز آ گئی تو سمجھو اب آگے ترقی ہوگی کیونکہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکی ہے اب آدمی میں آگے کی خیر بڑھے گی اور آدمی نماز کا بھی نہیں رہا ہے تو اس کا کلمہ خطرے میں تو اس لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ تین دن کی جماعتیں ہماری ان بستیوں میں جاتی جاؤ گے انشاءاللہ کون کون جائے گا یہ حضرات تو اپنی جماعتیں لے کر وہیں جا بہت سی مرتبہ پرانے ساتھی یار ایک ایک جگہ ان کو بھیجتے ہیں پرانے ساتھی ایسا کہتے ایک کی ایک دکان میں دادا نے زندگی پوری کر دی ابا نے زندگی پوری کر دی اور یہ دوسرے بھائیوں سے لڑ کے بیٹھا ہے اندر کہ میں لوں گا یہ ارے ہوتا ہے نا دوسرے بھائیوں کو بھی لینی تھی دکان لیکن نہیں تھی ان کو اس نے یہ لڑ کے بیٹھا اندر تو وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں اس میں زندگی کیوں پوری کر کی دکان کیونکہ نفع دیکھتا ہے وہاں وہاں کام کا نفع دیکھتا ہے اور تبلیغ میں آدمی سہولت دیکھتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک گاؤں میں بیچتے ہوں ہم نے تو کام کے لیے وفادت کیا ہے کہ آرام کے لیے کیا بولو نا بھائی ابھی جیسے آپ حضرات نے نیت کی اجتماع میں آنا ہے تو اجتماع میں کام کے لیے آپ نے وفادت کیا کام کے لیے کیا تو آپ نے وہاں پنڈال میں ٹھہرنے کے لیے زمین بھی نہیں دیکھی آپ کے ہلکے کو جو جگہ دے دی وہاں دیں کہ زمین سیدھی ہے کہ سیدھی نہیں ہے نیچے پتھر ہے کنکر ہے یہ ہیں اس پر بچھا دیا کہ کام کے لیے آئے اور جب آپ نے بچھا دیا تو آپ کے مجمع نے بچھا دیا ایسے بہت سے لوگ پیچھے اجتماعات میں کئی ساتھیوں نے کارگزاریا سنا کہ ایسے ایسے لوگ آ کر ٹھہرے ہیں پنڈال میں یہ جو کبھی جماعت پہ بھی جاتے ہیں لیکن یہاں ٹھہرے ہیں معذور معذور لوگ پنڈال میں ٹھہرتے قربانی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں تو اس لیے اس سے گھبراوے نہیں محنت کے لیے تو جا رہے ہیں محنت کرنے کے لیے کھانے کے لیے جا رہے ہیں بولو نا کھانا گھر میں نہیں ملتا تھا کیا اس سے اچھا گھر میں کھا سکتے ہیں اور اس سے اچھا بستر گھر میں ہمارے پاس لیکن ہم تین دن کے لیے تیار ہو کر جو گئے ہیں تو کام کے لیے گئے اس لیے پہلی بات تو آپ حضرات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہر ہلکے والے آپ نے پہلے نکالا بھی ہوگا پچھلے سالوں پھر دوبارہ نکال اور اس نوعیت کے دیہات کہ جہاں مسجد ہیں عبادت خانہ ہیں غیر آباد ہے یا مسلمانوں کے گھر ہیں مسجد عبادت خانہ نہیں ہے تو ہم ٹینٹ لے کر وہاں جائیں گے انشاءاللہ جاؤ گے انشاءاللہ شاء اللہ کون کون طے کرتا ہے ابھی ہم لوگ وہاں تھے بھروچ ضلع میں تو وہاں ایک گاؤں میں پہلی مرتبہ گاؤں کے اندر ٹینٹ لگا مسجد ہے وہاں لیکن وہ بہت سخت پہلے ٹھہرنے نہیں دیتے تھے تو پھر کارگزاری پتا چلی کہ کوئی ساتھی ہے وہاں ان کے حلقے کے انہوں نے پورا سال اس گاؤں کے باہر کھیت میں تین دن لگائے ٹینٹ میں پورا سال کہاں ٹینٹ لگائے یعنی سال بھر تین تین دن وہاں جاتے رہے تو زون کی جب جماعت گئی تو اللہ نے آگے کا دروازہ کھولا کہ انہوں نے ٹینٹ گاؤں میں لگایا جس گاؤں میں گھس نہیں سکتے تھے پچاس سال سے آپ کو بھائی ہاں ایسا کیا انہوں نے وہ انہوں نے گاؤں والوں نے یہ کیا جب وہ باہر ٹھہرے تھے پہلے تو انہوں نے فون کر دیا ان کو کہ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں دہشت گردے تو سب کو لے کے چلے گئے گاڑی میں بٹھائے پھر اللہ نے نظام چلایا ان کے لیے کسی نے رابطہ کیا کسی سے کسی نے تو پھر دوبارہ ان کو خبر دی ڈپارٹمنٹ والوں کے بھائی یہ تو اچھے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں تو راستے میں ہی ان کی گاڑی کو روکا اور ان کو کہا کہ واپس ان کو وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے لائے ہو تو پھر وہ واپس چھوڑ آئے ہو لیکن ان کی اس قربانی سے دروازہ کھل گیا آگے کہ اس سال زون کی جماعت نے گاؤں میں قیام کیا اور اب آگے کا راستہ کھلے گا اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ گھر پہ لے جا کے چائے پلائی دونوں جگہ یہ ہوا ہر گاؤں میں ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بےچارے اللہ ہدایت ان کو ان کے لیے بھی دعا کریں گے ہم تو وہ پریشر جیسے نا انہوں نے گھر کو پورا گھیر لیا اور کہ کو تم نکالنا ایسے کچھ ہوتے ایک مرتبہ ایسا ہوگا دوبارہ ہوگا پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا اسی گاؤں میں ہوگا اور وہی کہیں گے کہ نہیں انہوں نے کیا بگاڑا یہ کیا غلط بات کرتا ہے کیونکہ ہماری کوئی غلط بات تو ہے اللہ رسول کی بات ہے صحیح بات ہے سچی بات ہے جو بات انبیاء لے کر آئے جو بات اولیاء لے کر آئے ہم ان کو یہ بھی سمجھا بھائی جتنے نبی آئے وہ ایمان کی بات لے کر آئے نماز کی بات لائے جتنے ولی آئے ہیں خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ وہ ڈھاکہ سے آئے نا اجمیر تو وہاں سے یہاں کیوں آئے ان کو کوئی دکان کھولنے کی تھی وہاں میں بولو نا بھائی وہ تو دین کے کام کے لیے آئے تھے ان کی کوئی رشتے داری تھی وہاں اتنا لمبا ان کو یہ بات سمجھا ان کے دل میں عقیدت ہے محبت ہے تو ہمارے دل میں بھی محبت ہے ان کی لیکن ہم مقصد جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے وہ اللہ کی عبادت قائم کرنے کے تھے انہوں نے وہاں نماز پڑھی انہوں نے وہاں لوگوں کو ایمان نماز کی دعوت دی تو ہم ان کو یہ بات یہ ہے ان کے علم میں نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مانتے بھائی ہم مانتے ہیں اور اچھے سے مانتے ہیں اور ہم صرف مانتے نہیں بزرگوں کا کام کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیا لیکن غلط فہمی ہے جب غلط فہمی ہوتی غلط فہمی یعنی اندھیرا غلط فہمی یعنی کوئی دیکھے گا نہیں لیکن آپ وہاں اجالا کرو بات کرو تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے غلط فہمیاں دور ہو اور ہمارے اخلاق ہماری خدمتیں وہ راستہ بنائے گی سب سے بڑی بنیادی چیز جو دعوت میں ہے وہ اچھے اخلاق سب سے بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی جب آپ پر پہلی وہی آئی اور آپ گھر پر آئے اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی آپ کو فرشتے رشتے نے ملاقات کی تھی تین مرتبہ آپ کو سینے سے لگایا زور سے لگایا آپ پر ایک اثر تھا ذرا کر رہے تھے خدیجہ رضی اللہ نے امی جان سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو کمبل اڑا دو تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو یہ قصہ بیان کیا تو اس وقت آئے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو جملے کہے تھے حضور صلی اللہ علیہ کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں آپ نماز پڑھتے اس میں نماز تو آپ پہلے سے پڑھتے تھے لیکن ابھی نماز کا ذکر نہیں کیا آپ نماز پڑھتے تھے وضو بھی کرتے تھے آپ وضو کی فرضیت کی آئے بعد میں نازل ہوئی لیکن آپ وضو بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا آپ کے وضو نماز یہ کہا کہ آپ سلا رحمی کرتے ہو کیا کرتے ہو سلا رحمی کس کو کہتے ہیں جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑتے ہو آپ کہ آپ سلارا نہیں کر رہے اور آپ جو ہیں جو لوگ بوجھل ہو جاتے ہیں بےچارے آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہو اب ہر قسم سے بوجھل ہوتا ہے کبھی مالی لائن سے ہو جاتا ہے آپ مدد کرتے تھے لوگوں ان کا بوجھ ہلکا کرتے تھے آپ مہمان نوازی کرتے ہو مہمان نواز ہے آپ اور آپ جو ہے ناگہانی مصیبتیں جب آتی ہیں تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہو گاؤں میں بستی میں حالات آتے ہیں کوئی بیماری سیماری ہو گئی تو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو مدد کی اور ایسے کوئی حال آ گیا دھوپ کا پیاس کا سیلاب آیا ہے زلزلہ ہو گیا ہے بیماری پھیل گئی ہے تو ایسے موقع پر لوگوں کو اس کو ناگہانی مصیبت کہتے ہیں تو یہ آپ کی صفتیں ہیں اس وقت بھی اب یہ دور جاہلیت کا کہلاتا ہے اور یہ یہ اخلاق آپ کے کن لوگوں کے ساتھ تھے جو مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان بھی نہیں تھے اللہ کے غیر کی پرستش کرتے تھے ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اور یہ رویہ تھا تو یہ پہلی بنیاد ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا وہ اچھا سے اچھا ہو چاہے اپنی بستی میں مسجد اور جماعت کے ساتھ ہیں مسجد کے مسلیوں کے ساتھ ہیں محلے کے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس سے کام کے لیے جگہ بنتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کام کے لیے جگہ بنتی اور پھر لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق دیکھے مکہ والوں نے لیکن چونکہ وہ کفر و شرک اندر جمع ہوا تھا تو ان ساری چیزوں کے بعد بھی آپ کی دعوت پر وہ ایک دم سے انہوں نے کئی سال لگ گئے ان کو سمجھانے تیرہ سال سن تیرہ سال مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کرنا پڑا لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اور اپنی خدمتوں سے اپنے اخلاق سے اور بولو نا اپنی خدمتوں سے جانی خدمتیں بھی ہیں مالی خدمتیں بھی ہوتی تبلیغ میں اپنی جان اپنا مال کا ہے اصول ہو تبلیغ کرنے کے لیے اس کے لیے کہ بھائی جماعت میں آدمی جا رہا ہے چلے میں تو اپنے پیسے سے جا رہا ہے تین دن جا رہا ہے اپنا مال لگا رہا چار مہینے جا رہا ہے تو اس میں تو اپنی جان اپنا مال ہے لیکن انسانی جو ضروریات ہیں نا انسانی ضروریات پانی پلانا کھانا کھلانا بیمار کا علاج کروانا عیادت کرنا بیمار داری کرنا بے سہارا آدمی کو سہارا یہ انسانی ضروریات ہیں تو اس میں ایک دوسروں کا سہارا بننا وہ ایک آدمی ہے غریب آدمی ہے بیچارا بیمار ہوا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے پیسہ نہیں وہ قرضہ کر کے علاج کروا رہا تو اب ہم کو اللہ نے استعداد دی ہے تو ہم اس کو پچاس روپے کا قرضہ کر رہا ہے ہمارے پاس ایک روپیہ دینے کی حصہ تو ہم اس کو ایک روپیہ ہدیہ کریں گے یہاں یہ اصول نہیں کہ اپنی جان مال سے تبلیغ کرے گا یہ تبلیغ کرنے کی یہ تو بیمار کا علاج کا بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی کہ بیچارہ بیمار ہے نا کہانی حالت ہے اس کو مقروض ہو گیا ہے ان ایسے حالات میں تو ایسے حالات میں مددگار بننا عام سے عام مسلمان یہ حق اسلام کے رشتے سے ہوتے ہیں جیسے سلام کرنا ہے تو کوئی بھی مسلمان ہو جانے نہ جانے سید ہو پٹھان ہو کتری ہو گھاچی ہو پلا ہو پلا ہو کوئی بھی ہو اس کو سلام کرنا ہے مانوس ہو غیر مانوس ہو سلام سب کو ہم کریں گے وہ چاہے نہ کریں لیکن ہم اپنا دل برا نہیں کریں گے سب کو سلام کریں چاہے جواب دیتے ہو وہ ان کا پھیل ہے ہم سلام کریں مسکرا کے چہرے ملے چاہے وہ مسکراوے مسکراوے نہیں وہ نہ مسکراوے اس کا فیل ہے ہم مسکرا کے چہرے ملے ان سے سلام کرنا ان کی کوئی خوشی ہے تو خوشی میں شریک ہو جاؤ موقع تلاش کریں خوشی میں شرکت کا انہوں نے ہم کو دعوت نہیں دی تو کھانا تو بغیر دعوت کے نہیں کھانا چاہیے کھانے کے لیے تو دعوت ضروری ہے لیکن نکاح کی مجلس ہو رہی ہے یا نکاح کی مجلس میں بھی شرکت کا موقع نہیں ملا لیکن اس کا نکاح ہوا تو مبارکباد دینی ہے تو مبارکباد دینے کے لیے دعوت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعوت دے تو مبارکباد دیں بس سمجھ میں آ رہی اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے تو ہم کیا کہ بھائی اس نے کہا بلایا اپنوں کو یہ جاہلیت ہے یہ کیا ہے بولو نا بھائی کہ بلائے تو سگے بھائی کے گھر نہیں جاتے لوگ تو اس نے بلایا نہیں ہم کیوں جائیں نہیں بلایا ہے اس نے لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہے تو ہم مبارک مسجد میں چلے جاؤ نکاح ہو رہا ہے اس وقت یا اس وقت بھی نہیں جا پائے تو اس سے پہلے بعد میں ہم جا کر ان کو مبارکباد دے دیں ہماری طرف سے کوئی ہدیہ تحفہ دے دو قبول کرنا نہ کرنا ان کا پی اس طرح جگہ بنتی جائے گی کام کے لیے اور اس قسم کے جو دیہات ہے اس میں بھی کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے بڑے جو قریب کے قصبے ہوتے ہیں شہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں بیماری سیماری ہیں تجارتی ہیں کوئی چیز ہے لین دین ہے تو آتے ہیں جیسے مناور کے اطراف کے لوگ مناور میں آتے ہیں علی راج پور کے اطراف کے لوگ علی راج پور آتے ہیں چھوٹے دیہاتوں کے لوگ پانچ گھر سات گھر دس گھر تو ان کے لیے تو علی راج پور بہت بڑی سٹی ہے بمبئی ہے ان کا تو یہ یہ ان کے لیے اندور ہے ایسا ہی ہوتا ہے ان کے تو ٹریٹمنٹ کے لیے یہی سب سے بڑا ہب ہے کہ یہاں ڈاکٹر ہیں علی راج پور وہ آتے ہیں یہاں تو ایسے موقع میں ایسے موقع کے تلاش میں رہے آتے جاتے دیکھے لوگوں کو کون ہے کہاں سے آئے ان سے دعا سلام کریں کھانے کا وقت ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا ہمارے ایک رشتے دار تھے قریب رشتے دار تو وہ روزانہ کھانے میں جو ہے نا کوئی فقیر کو بھی لے کر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کوئی نہ ملے تو فقیر تو اس کو بھی لے آ رہے کہ بھائی کھانا کھا ان کے محلے کی جو مسجد تھی وہ سخت غیر مانوس ایک ہی گھر ان کا وہاں تھا لیکن ان کا جو امام آتا تھا تراوی پڑھانا رمضان میں اس کو روزانہ آدھا کلو دودھ پلاتے تھے حالانکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا لیکن اس کو آدھا کلو دودھ پلاتے تھے رمضان میں تراوی کے بعد اس کا اکرام کرتے تھے وہ اچلاریاں ہوتے ہیں نا اچلاری چھوٹے موٹے کاروبار والے کرائے پر رکھتے ہیں تو وہ کرائے پر دیتے تھے اس وقت زمانے میں بیس روپے کرایہ لیتے تھے لاری کا لیکن وہ لاری لے جائیں تو اس کو کہا کہ بھائی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانے کا تو وہ لے جا رہے بیس روپے کرایہ دے رہے چالیس کا کھانا کھا رہے ان کا تبلیغ میں ایک بھی دن نہیں لگا ایک اجتماع میں شریک ہوئے تھے صرف ایک اجتماع میں شریک ہوئے اور یہ اثر ان پر چڑھا رہا ہے اور ہوتی ہے طبیعت میں بازوں کی فطرت طبیعت میں ہوتی ہے سخاوت ہم کو تو بتکلف یہ کرنا ہے ہماری طبیعت میں نہ ہو پھر بھی کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے ہم کو تبلیغ کا کام کرنا ہے تو ہماری طبیعت میں جیسے دکاندار ہو باتیں طبیعت میں نہیں ہوتا سب کو چائے پلانا لیکن دھندا کرنے کے لیے گاہک کو چائے پلانی پڑتی ارے پلا نہیں پلا دے خالی خالی بھی پوچھنا پڑتا ہے ارے بیٹھو ٹھنڈا لوگے گرم لوگے ارے بیٹھو تو صحیح ارے بھائی چائے لے لو جلدی سے ایسا ہیں کہ بھائی کاروبار کرنا ہے تو وہ وہ بتکلف کرتے ہیں اور اس میں ان کی غرض ہوتی ہے ہماری کوئی غرض نہیں ہم ان سے کچھ دنیا نہیں چاہتے لیکن ہم ان سے دین چاہتے تو اس لیے جو ہے ہم اپنے ان پہلوؤں کو تھوڑا اجاگر کریں اس کی ضرورت ہے سلا ہاں، رحمی کرنے کی یہ تو تبلیغ کا کام تو ایسا ہے کہ وہ غریب کی بہو میں غریب کی بہو غریب کی جورو سب کی بابی سب کی بھا بھی تبلیغ کا کام کرتے بھائی سر جھکان کے ہی چلنا پڑے گا مولانا تھا مولانا کہ بھائی دائی دبتا ہے دائی کیا کرتا ہے دب جاتا ہے گھر میں بھائیوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے گھر میں جائے تو جوان بچوں کے سامنے دب جانا پڑتا ہے محلے میں نکلے تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں جاوے تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں لیکن جو اس طرح سے کرتے ہیں چونکہ اللہ کے لیے ہیں حدیث میں ہے من تواز اللہ اللہ جو اللہ کے لیے جھکے گا تواز اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا اس کی عزت کہیں جائے گی نہیں تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اپنی خدمتوں سے لوگوں کو متاثر کریں اس لیے کہ ہم ان کو دین کی بات سمجھا سکیں ان کے ساتھ ہم خیر ورنہ ہم نے بھی آستین چڑھا دی تو ہوتا ہے نا گھر میں بیوی کے سامنے چڑھا دی آستین بچوں کے سامنے آستین چڑھا دی اور ماں بہو بیٹی کی گالیاں دے ڈالی اس کو بھی سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں سب اور کل ہم کو کش میں جانے کا وہاں یا شام کو گش کرنے کا اور دوپہر میں تو لڑکے کے ساتھ لڑائی کر رکھی ہے محلے میں تو ہمارے گش کا اثر ہوگا بولو نا ہوگا کوئی ہم تو دیکھے تو وہی ہے وہ دوپہر والا ہے ابھی رنگ بدل کے آیا ہے تو بھی بدل کے پھر اثر نہیں ہوتا اس لیے صبر سے کام لینا پڑتا کیسے لینا پڑتا صبر سے لینا پڑتا اور اپنی خدمتوں سے اپنے اخلاق سے اپنے خاندان کو بھی اس لیے آپ کے یہاں اس علاقے میں بہت سارے خاندان دو آدمی تبلیغ میں ہیں باقی اتنا ذہن صاف نہیں عربی تبلیغ میں سسرال والوں کا ذہن صاف نہیں اب بہو کے ساتھ ہم نے لڑائی کر رکھی ہے تو ہم ان کو کیسے تبلیغ سمجھا سکیں سمجھا سکیں گے سسرال والوں لیکن ان کی وہ آئی ہوئی بیٹی کو ہم نے ایسے رکھا ہے کہ اب وہ جا کر کے آئے وہ تبلیغ کرے گی وہ کہ بھائی تم کیا جانتے ہو تم چمپوڑیے کہتے ہو لیکن وہ تو سنت والے لوگ ان کے اخلاق ایسے ہیں ان کی خدمتیں ایسی ہیں اور ان کی معاشرت ایسی ہیں وہ دائی بن جائے گی وہاں جائے اور یہی اصل ہے حضور علیہ والسلام کے اخلاق اور خدمتوں کی شہادت دشمنوں نے دی کس نے دی ہاں دشمنوں نے دی ادی ابن حاتم کو ان کی بہن نے کہا جا کے جی تم کو پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو کن سے بھاگ رہے میں وہاں رہ کر آئی ہوں تم جا کر ملو تو صحیح ان سے حضور نے ان کے ساتھ اچھا اچھا معاملہ کیا اچھا برتاؤ کیا ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اختیار دیا کہ تم یہاں رہنا چاہو تو ہمارے پاس رہ سکتے ہو امن سے رہو اپنے وطن جانا چاہو تو وہاں جا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بھیج دیجیے وہاں تو انہوں نے انتظام کیا ان کو بھیجنے کا وہ گئی اور پھر ان کے بھائی بھاگ گئے تھے تو ان کو تلاش کر کے ان سے ملاقات کی اور پھر ان کو بات سمجھائی آپ کی براہ راست پہلے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے بھیجا بھائی کو کہ جاؤ تم جا کر ملو کن سے بھاگتے ہو وہ تو ایسے آدمی تو یہ تبلیغ ایسے چلی کہ ہم اپنی خدمتوں سے اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کر ان پر خرچ کریں گے پیسہ خرچ کرنے کا نہیں تو ہم مسکراہٹ خرچ کریں گے ارے ہنس سکتے نہیں ہنس سکتے کسی کے سامنے دیکھ کر تو اس کا بھی چارج لگتا ہے ویسے تو اس میں بھی آپ کو چارج کے لگے گا آپ کی ہفتہ ہو گیا ہے پورا ابھی تک مسکرائے نہیں کہ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ گشتوں میں جاوے تو ذرا زور سے سلام کریں مسکراوے مسافہ کریں بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو تو معنقہ کر لیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں بات کریں اور میٹھی میٹھی باتیں کریں کیسی باتیں کریں وہ میٹھی باتیں فضائل کی کتابوں میں لکھی ہیں کہاں لکھی ہے ہے لکھیں کہ بھائی جو آدمی گھر سے قدم اٹھاتا ہے وضو کر کے آئے گا ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا مسجد میں کتنے ایسے نمازی آتے ہیں جو تبلیغ میں لگے ہوئے لیکن گھر سے وضو کر کے آتے ہیں آپ کی مسجدوں میں ایسے لوگ تو ان کو ہم یہ سنا ہے کہ دیکھو آپ کو تو روزانہ فضیلت حاصل ہے تو ان کے دل میں محبت پیدا وہ اپنے آپ پیش میں جڑ جائیں گے اور ہم ان کو جا کر کے حاجی صاحب نماز میں آتے ہو بھاگ جاتے ہو نماز کے بعد گش کے دن تو بیٹھو تو کیا کریں گے وہ ارے بولو نا کوئی آدمی صبح صبح یاسین شریف مسجد میں پڑھتا ہے مشورے میں نہیں بیٹھتا یاسین شریف پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے ارے بولو نا بھائی ہے نا فضیلت تو ہم ان کو جا کر وہ سنا ہوئے کہ آپ کتنے سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح صبح یاسین پڑھتے ہو آپ کو تو بڑا ثواب ملا بڑا اجر آپ کے خزانے میں جمع ہے ہمارے لیے بھی دعا کرنا ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ آپ نے دعا کی درخواست کی اب آپ ان سے کہو گے کہ یہ صاحب ماشاء اللہ آپ یاسین شریف بڑی پابندی سے پڑھتے ہو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کا ایک ایک آدمی آپ کی طرح یاسین شریف پڑھنے والا بنے اس لیے ہم مشورہ کرتے تو آپ ہمارا ساتھ دو گے اس میں تو دے گا نہیں دے گا اس کے دل میں جگہ بن گئی تو یہ ہمارا میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا کام ہے کیسی باتیں کرنے کا میٹھی میٹھی باتیں حضور نے یہی کیا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں سمجھائی لوگوں کو فضیلتیں بتائی نماز پڑھنے کی ذکر کرنے کی یاسین پڑھنے کی صدقہ کرنے کی رات میں نماز پڑھنے کی دعا مانگنے کی خدمت کرنے کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی فضیلتیں بتائی تو یہ ساری فضیلتوں کی باتیں بیان کرنی ملاقاتوں میں بھی گشتوں میں بھی اپنے بیان میں بھی اور ہر ایسی بات سے ایسے جملے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ان جملوں اور ایسے بولوں کے عادی ہو چکے ہیں جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم کو پتا نہیں ہوتا لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہم عادی ہو چکے ہیں بولتے ہی رہتے اور پھر کہ بھائی ہم نے کیا کہہ دیا اس کو ایسا ہم نے کیا کہا ہے پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے تو اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم بول چال کی بھی مشق کریں کہ ہم کو کیا بولنے کا ہے اور اس لیے یہ ہے کہ فضائل کو پڑھیں خوب فضائل پڑھیں گے پھر وہ فضیلتیں ہم بتائیں گے وہاں جا روزانہ پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے اس کو کہ یہ ہمیں بھی عمل کے وقت یاد رہے اور ہم جب دعوت دیں گے تو یہ باتیں بتائیں گے نماز میں یہ فائدہ ہے ذکر میں یہ فائدہ ہے گرو شریف کا یہ فائدہ ہے استغفار کرنے کا یہ فائدہ ہے اور جو آدمی جس نیکی میں لگا ہوا ہے اس کو اس کا فائدہ ضرور بتا کوئی آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا کیا ماں باپ کے پیچھے پڑ گیا تب یہ تو کرتا نہیں تین دن کا کوئی وہ کہہ رہا میری ماں کی خدمت کرتا اصل میں کوئی ہے نہیں دوسرا ایسا تو اس کو خدمت کی فضیلت ہے پہلے بتائیں ان آپ کو تو بڑی سعادت ہے کس کو موقع ملتا ہے ماں کی خدمت کر رہے ہو سب سے بڑی خدمت تو ماں باپ کی ہے دنیا میں جتنی خدمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی خدمت کون سی ہے کہ ماں باپ کی آدمی خدمت کر ایک حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کسی کے وہ منسوس ہے وہ بالوالدین والدین حسانہ ربک اللہ تعبد اللہ عیا وہ بال والدین حسانہ کہ اللہ نے جہاں توحید کا تذکرہ کیا اس عبادت کا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی وہاں دوسرا حکم یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر اب ایک آدمی کر رہا ہے تو ہم اس کی تحسین کریں اب اس کے ساتھ ہم اس کو اگلا کام سمجھائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں آپ روز ڈھائی گھنٹہ دے سکتے ہو مہینے میں تین دن لگا سکتے ہو پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہو تو اس طریقے سے جوڑنے والی باتیں ہو جائے گی جڑنے جوڑنے کی تو کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اور اس قسم کے جو دیہات ہیں ایسی بستیاں ہیں تو تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے اور دوسرے گشتوں کے ذریعے سے دوسرا گشت ایسی مسجد میں نہ کریں جہاں گشت ہوتا ہے جیسے باپ کی ان کی مسجد میں گشت ہوتا ہے اب ان کی مسجد میں جا کر دوسرا گشت کر کے کیا کریں ان کی انجمن مسجد میں گشت ہوتا ہے تو وہاں دوسرا گشت کر کے کیا کریں پہلے سے وہ تو کرتے ہیں مسجد اور جماعت روز بیٹھتی ہے ان کو تو اب ان کا کام کہ بھائی آپ اپنے ساتھیوں سے کام لیں روز کی ملاقاتیں بڑھاوے گشت کو مضبوط کرو ان کو شب گزاری میں ترغیب دے دیں ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں ان کو ترغیب دے دیں پھر بھی ضرورت پڑے تو ہلکے کے دو تین ذمہ دار کبھی ان کی مسجد میں چلے جائیں ان کے مشورے میں شریک ہو کر ان کو ترغیب دے دیں لیکن یہ لوگ دوسرا گشت کریں ایسی جگہ جہاں پہلا گشت ہی نہیں ہو رہا کیونکہ گشت جب نہیں ہو رہا ہے تو وہاں نماز وغیرہ میں کیا حال ہوگا پتا ہی ہے سب ایسے تین دن کی جماعتیں ایسی بستیوں میں بھیجے کہ جہاں پہلے سے جب مسجدار جماعت نہیں ہے اور ایسے آپ ضلع میں نکالو پانچ امال والی مسجد ہے بعض امال والی مسجد ہے اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسی مسجد کی خانے کتنے ہر ہلکے کا نکالو اور پھر ان کو بھائی یہ مسجد اور میں کام شروع کرنا ہے پہلے کرو گے انشاءاللہ اور اس کی نیت کرتے ہیں گھبرا تو نہیں جاؤ گے بولو بھائی کیونکہ ایسی بستیوں میں جائیں گے تو وہاں پکانا پڑے گا پکاؤ گے اپنے تو پکا کر کھانے اور کھلانے کا کام ہے پکا کے کھا کے اور کھلانا بستی والوں کو ہم کھلائیں تبلیغ تو اسی طرح شروع ہوئی ہے کہ جماعتوں نے پکایا کھایا اور مقامی لوگوں کو کھلائے اور سہولت تو ابھی ہوئی سہولت ہے ورنہ مسجد میں بیت الخلا بننا تو عیب تھا کوئی بنا نہیں دیتا تھا لوگ کیونکہ مسجد میں تو بیت الخلا ہوتا ہو یعنی مسجد کے احاطے میں کوئی بنانا نہیں دیتا تھا بڑی مشکل سے بنا تھا پھر دھیرے دھیرے اب یہ سہولت ہو گئے کہ ہر مسجد کے ساتھ وضو خانہ لے تو خراب تو اس لیے ہم اس کی فکر میں نہ رہے زیادہ ہماری مسجدوں میں جو کام آیا ہے وہ ان لوگوں کی محنت سے آیا ہے جنہوں نے کام دیکھ کے قیام کیا تھا سہولت دیکھ کے نہیں کیا تو اللہ نے ہمیں ہدایت اب ان لوگوں تک ہمیں جانا ہے اگر ہم وہاں کام دیکھ کر جائیں گے تو اللہ ہمارے ذریعے ان کو دے گا اور اگر ہم سہولت دیکھ کر جائیں گے تو پچاس سال ہو جائیں گے وہاں آگے نہیں بڑھیں گے تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ ایسی جگہوں پر اپنا وقت لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ اب آپ کے چھ ہلکے ہیں چھ ہلکوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ چھوں چھ ہلکوں کے اور آپ لوگ نکالو ایسے اتنے ہیں آپ کو اور وہ دیہات کے جہاں مسجد عبادت خانہ لیکن پانچ دس پندرہ بیس مکان ہیں مسلمان جہاں جماعت جاتے ہیں ایک مرتبہ نکالو فہرست اور سب کے سامنے لاؤ کیونکہ آپ میں سے بہت سو کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ہلکے میں کتنی ایسی جگہ ہے کچھ پرانوں کو پتا ہوگا کوئی ان کو پتا ہوئے نہ ہوگا بھائی دیکھو یہ گاؤں ہے یہ جگہ ہے جب ہم لوگ شروع شروع میں ہمارے ضلع میں مشورہ ہو تو ہمارے پرانے ساتھی گاؤں کے نام بولتے ہم کو تعجب ہوتا تھا یہ بھی گاؤں ہے ہمارا یہ بھی گاؤں ہے یہ بھی گاؤں ہے یہ بھی گاؤں ہے نئے نئے نام سنے تھے اس کو ایسے آپ میں بھی بہت سے ہوں گے جن کو بھی ان گاؤں کے نام کا پتہ نہیں ہو کہ وہاں مسلمان رہتے تو وہ آپس میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ بھی کرو اور پھر اس وقت طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے تین دن یہاں لگائیں گے ہر مسجد والے کم از کم ایک گاؤں لے ایک گاؤں اور دوسرا کش کرنے کے لیے جو قریب کے گاؤں یعنی بستی سے دو چار پانچ سات کلو میٹر تک ہے وہاں دوسرا کش کر لو اور جو زیادہ فاصلے پر ہیں دس بیس پچیس پچاس کلو میٹر پر اس کو تین دن میں لے لو تو دوسرے کش کے ذریعے سے قریب کے علاقے کور ہو جائیں گے اور تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے دور کے تو آپ کی کتنی بتائی جماعتیں ستاویس جماعتیں ہیں نا مہینے کی تو ہر مہینے ستائیس نئے دیہاتوں میں جماعت جائے گی اور دوسرا گیس کتنی مسجد ہے کتنی پچاس ترپن ترپن مسجد آپ کی تو ہر مہینے آپ کی چار ہفتے یعنی ہر ہفتے ترپن جگہوں پر گشت ہوگا اگر تین مہینے میں چار مہینے میں بھی ایک جگہ کھڑی ہو تو ہر چار مہینے میں آپ کی پچاس ترپن جگہ ایک ساتھ نیا کام شروع ہو پورے سال میں اگر ایک مسجد تین جگہ کریں تو سال میں پچاس سے اگر ضرور دیں تو ڈیڑھ سو ہو گئے تو ڈیڑھ سو گاؤں کھڑے ہو جائیں گے ایک سال میں آئندہ سال تک اس کو ہدف بناؤ اور آئندہ سال اس میں کارگزاری میں سناوے کہ زونوں کی ایک تو جماعتیں مکمل چلے زونوں کی جماعت دیکھو کاروبار دھندے سیزن ہے سب کے ساتھ سورت شہر میں سب سے زیادہ بیپاری کاروباری لوگ احمد آباد میں سب سے زیادہ کاروبار بزنس کے وہاں کا چھوٹا سا بچہ بھی جو نا کاروباری ہوتا ہے شہر میں وہ کچھ نہ کچھ دندا کرتا ہے ایسے بڑے بڑے شہر ہے بروڈا ہے لیکن وہاں سب جگہ انہوں نے زونوں کی جماعتیں چلائی مانگرو والوں نے چلائی ابھی آنند کی ہیں کتنی جماعتیں آنند کی زون کی جاتا ہے کسی کو ان کی شاید اکیس زون ہے ان کے اکیس زون ہے ان کی جماعتیں چلیے دونوں راؤنڈ پنچ مال میں آٹھ زون ہیں نو جماعتیں چلائی انہوں نے اس سال ایک بڑھایا اور نو جماعتیں چلائی تو یہ کوئی سیزن خالی گورنمنٹ کی لسٹ میں صوبے کا نام بدل جانے سے کوئی استعداد نہیں بدل جاتی کیونکہ ہمارا یہ ایم پی ہے ایم پی میں ایسا نہیں ہوتا وہ تو جب تک آپ ایم پی ہیں ایسا ہیں کمزور ہیں وہ ہیں تو وہ ایسا ہی رہے اور جب آپ یہ کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں پچاس سال سے اللہ کا فضل ہے کام ہے پرانے پرانے ساتھی ہیں قربانی دیے ہیں ہمارے یہاں بھی مشال عملہ ہیں چار مہینے والے اتنے ہیں چلے والے اتنے ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں شروع کرو گے تو اندر سے جذبات اس طرح کے ابھرے اور سیزن سیزن لاتے رہو گے دیکھو آج بھی جو ہے دنیا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ عمومی اجتماع منگل جمعرات کو ہوتا ہے آپ کا کب ہو رہا ہے اجتماع پھر منگل بدھ ہو رہا ہے آپ دنیا کے اور علاقوں میں جا کر سوچ نہیں سکتے کہ عمومی پرانوں کا جوڑ نہیں کرتا کوئی اتوار کے علاوہ لیکن قربانی پر ہمارے بڑوں نے ہم کو کھڑا کیا تو آج دیکھو عمومی اجتماع آپ کا ہو رہا ہے اور اگلا اجتماع جو ہوگا وہ جو میرا جمعہ ہوگا جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے دعا ہوگی جمعہ کو اجتماع شروع ہوتے ہیں شام سے اور اگلا اجتماع جو ہے دعا ہوگی اور سب جگہ مجمع گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ڈیڑھا ہے جہاں دس ہزار ہوتے تھے وہاں پندرہ ہزار جہاں بیس ہزار ہوتے تھے وہاں تیس ہزار آتی یہ بروڑا میں پہلے دن تین ہزار آدمی تھے جہاں پانچ سو سات سو سے لے کر پندرہ سو تک ہوتے تھے پہلے دن یہ دوسرے دن مجمع آتا تھا دعا میں آتا تھا تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے بھائی ایسی کوئی بات نہیں اب تو عملہ اچھا خاصا ہو گیا چار مہینے والے کتنے ہیں پورا چار سو آدمی چار مہینے والے بیرون وقت ہے وہ پچیس تیس آدمی ہوں گے جی۔ مسورا کی جماعت آپ کی بیرون جا رہی ہے یہاں سے مستورات کی جماعت بیرون جا رہی ہے تو اب وہ بات نہیں رہی کہ وہ کمزور ہیں اور ہمارے اصل میں کاروبار ہیں ہاٹ بازار ہیں سیزن ہیں یہ سارے اوزر اللہ کے فضل سے اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ختم ہو گئے لوگوں نے دین پر جان مال لگانا شروع کیا سیزن میں بھی لگاتے اور لیکن آپ حضرات اس کی بنیاد آپ ذمہ دار ہیں مسجدوں میں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے زون میں کون کون وقت لگائے گا ان کے اس سال کے چلے لگ گئے تو آئندہ اس طرح ترتیب بنا ایک تقاضا ہوتا ہے بڑا اور دوسرا ابھی جو کام آپ کو کرنا ہے کہ سال بھر آپ کی تین دن کی جماعت ہے اور آپ کی مسجد کا دوسرا گشت انشاءاللہ ایسی جگہوں پر کریں اس لیے آپ ہلکا بار بیٹھے جس میں مناور ہلکے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤں ذرا مناور ہلکے کے ساتھ